الرحمن الرحيم <laughs> فذاب قوم إلى هذا لا طريق وأوجب الوضوء من مس الفرج وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا وضوء في وسج في ذلك على أهل المقالة الأولى فقالوا في حديثكم هذا أن الوضع لم يرفع بحديث قدرة رأس فإن كان ذلك لأن عنده في حال من لا يؤخذ ذلك عنه ففي تضعيف من هو أقل من أروة لبسرة ما يسكت به حديث وكتابه على ذلك وغيره وبالسند المتصل على الامام الطحاوي رحمه الله وقال حدثنا يونس قال اخبرنا ابن ابن وهب قال اخبرني زيد بن ابي انه قال له وزعت يدي في دم او حيضات ما نقض وضوئي فمس زكريا يسر من دمه من حيضات قال وكان ربيته يقول لهم ويحكم مثل هذا يأخذ به عادا ويعمل بحديث بسرة والله لو أن بسرة شهدت على هذا النعل لما اجزته شہادت امام قوام الدین صلاۃ و انما قوام قوام الصلاۃ فلم يكن فی صحابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يقيم هذا هذا الدين الا بصدا قال ابن زيد على هذا ادركنا مشيئتنا ما منهم واحد يرى في مسجد ذكر وزوان وان كان انما ترك ان يرفع بذلك راسا لان مروانا عنده ليس في حال من يجب القبول عن مثل فان خبر شرطي مروان عن بصرة دون خبره وعنها فإن كان مروان خبره في نفسه اندہ عروت غیر مقبول فخبر شرطی یا وانا بذالک آخر اللہ یکونا مقبولا وحاد الحدیث و ایزن فلم یسمع زہدی من عروت انما دلہ سبی و ذالک انہ یونو سعدسنا قال حدثنا شعيب بن لاثن عن ابي عن ابن شهاب عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد عن رواه ابن زبير عن مروان بن الحكم قال من مس ذكر قال مروان اخبرتني بصره بنت صفان فارسل الى بصره فقال ذكر رسول الله اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما يتوضا من فذكر مس ذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد قبل میں دوسرا صفان کی روایت ذکر کی تھی کہ جس میں مروان کے واسطے سے یہ روایت حضرت عروا کے سامنے بیان کی جس میں مس سے سے وضو کے وجوہ کا ذکر کیا گیا اور اس روایت میں یہ بھی تھا کہ حضرت عروا نے یہ روایت سن کر اپنا سر نہیں اٹھایا یعنی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی امام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عروا کا انتخاب نہ کرنا اور اس حدیث کی طرف توجہ نہ کرنا دو وجہ سے ہو سکتا ہے یا تو اس لیے کہ یہ دوسرا اس درجے کی نہیں کہ ان سے یہ روایت لی جا سکے اور اس کی وجہ کہ یہ مجہول ہے اور مجہول کا وہی حضرات محدثین کے جن سے ایک یا دو راویوں نے کوئی روایت کی ہو یہ اسی حدیث سے ان کو شہرت ملی ورنہ ان کے علاوہ کوئی اور روایت کوئی روایت صحیحہ ان سے مروی نہیں اور ثابت نہیں تو اس لیے ان کی یہ روایت یہ کیا کہا جائے جی ضعیف ہے اور فرمایا کہ یہ تو حضرت عروا نے ان کی تضعیف کی اگر عروا سے کم درجے کا کوئی آدمی ہو محدث وہ اگر اس طرح کی تضعیف کر دے تو اس سے بھی بسرا کی روایت ثابت ہو جائے گی اور یہ بات جو ہم نے کہی کہ حضرت عروا نے اس کی طرف التفاق اس لیے نہیں کیا کہ وہ ان کے نزدیک اس حالت میں نہیں اس درجے میں کہ ان کی حدیث لی جائے <coughs> اس بات کی مطابقت دوسروں نے کی ہے اور ایک روایت یہاں پر ذکر فرمائی ہے وہ حضرت رویہ کی کہ رویہ نے فرمایا کہ میں اپنا ہاتھ اگر خون میں یا حیض دم حیض میں دم میں یا دم حیض پر میں اپنا ہاتھ رکھ دوں تو میرا وضو نہیں ٹوٹے گا تو کیا مقصد ذکر یہ آسان ہے یا دم اور حید اس سے زیادہ غلیظ تو جب دم اور حید سے وضو نہیں ٹوٹتا تو زکر پر ہاتھ رکھنے سے وضو کیسے ٹوٹتا ہے ساتھ ساتھ میں حضرت ربیہ یہ بھی فرماتے تھے جو لوگ ان کی روایتوں کو ذکر کرتے تھے ان سے کہتے تھے وہ حکم اے تمہارا ستی یا ناس جائے تمہیں کیا ہو گیا اس طرح کی <clears throat> روایت اور یہ فرماتے تھے کہ مصر مصرح بھی یاد نہیں یعنی تعجب سے کہ کیا کوئی شخص یہ اس طرح کی روایت لے سکتا ہے وہ یام و حدیث بسرا اور بسرا کی روایت کو ذکر کر سکتا ہے اس کو مستدل بنا سکتا ہے یہاں تک کہ اگر دوسرا گواہی دیں اس جوتے پر تو میں ان کی شہادت کو اجازت نہیں دوں گا کیا مطلب یہ تو صحابیہ ہیں اور اچھے خاندان اور نصب سے ان کا تعلق ہے ان کے بارے میں ایسی بات تو اصول حدیث میں آپ نے پڑھی کہ در حقیقت رویہ اس مسلک کے مطابق بات کر رہے ہیں کہ جن کے نزدیک روایت شہادت کی طرح سے ہے تو جس طرح شہادت میں ایک کی گواہی ایک عورت کی گواہی موت نہیں بلکہ کسی مال پر کم سے کم دو گواہ ہونے چاہیے ایسی روایت میں بھی کم سے کم دو آدمی ہونا چاہیے اور یہ روایت کرنے میں تنہا ہے کہ اس لیے ان کی یہ روایت قابل قبول تو جس طرح سے کسی مال پر چاہے وہ جوتا ہو یا معمولی مال ہو کسی مال پر ایک آدمی کی اور خاص طور پر عورت کی گواہی قابل قبول نہیں تو اسی طریقے سے ان کی روایت بھی تنہا ہونے کی وجہ سے قابل قبول نہیں لیکن جمہور حضرات فرماتے ہیں کہ روایت کو شہادت پر قیاس نہیں کیا جا سکتا شہادت میں تو عدد شرط ہے لیکن روایت میں بہت سے معاملات میں یہ اس کا حکم بالکل الگ ہے بہرحال یہ ان کا اپنا مسلک کہ جن لوگوں نے روایت کو شہادت پر قیاس کیا اور عدد کی شرط اس میں لگائی اس کے اعتبار سے یہ بات فرما رہے ہیں اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ دین کا پیوام یعنی دین کا ستون بنیاد نماز ہے اور نماز کی بنیاد تہارت ہے تو وہی درایت کے اعتبار سے کہ حضرات صحابہ میں کوئی آدمی ایسا نہیں ملا جو اس کی گواہی دے جبکہ اس کا مسئلے کا تعلق تو آدمی سے ہے نہ کہ عورت سے مر سے ہے نہ کہ عورت سے تو اس لیے اور پھر اس کے علاوہ کل میں نے کیا تھا کہ عموم میں ہے یہی وجہ ہے کہ بعض حضرات نے فرمایا روایت منقطع ہونے کا تو ایک عام اصول حدیث میں آپ نے مسئلہ پڑھا کہ راوی ثابت ہو جائے لیکن حضرات محدثین کے نزدیک منقطع کی اس صورت کے علاوہ یہ بھی صورت ہے کہ اگر وہ روایت قرآن کے حدیث کے یا ایسی حدیث جو عموم بلوا کے مسئلے میں ہو اور خبر واحد ہو تو یہ بھی منقطع ہے اور اس روایت کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا اور اس اعتبار سے یہ روایت بھی منقطع ہے اس لیے کہ عموم بلوا ہے اور اس میں ایک خبر واحد کا اعتبار نہیں ہوگا اس لیے کہ عموم بلوا میں تو سارے لوگ مبتلا ہوتے ہیں تو کم سے کم شہرت کے درجے میں تو وہ روایت ہونی چاہیے اسی لیے رویہ فرماتے ہیں کہ کیا کوئی مرد نہیں ہے جو اس روایت کو اور اس دین کو ذکر کرے سوائے دوسرا کے اور یہ ابن زید جو وہاں پر راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مشائق کو اسی پر میں نے پایا ان میں سے کوئی آدمی بھی مس سے زکر سے وضو کو واجب نہیں سمجھتا ایک وجہ تو یہ کہ حضرت عروا نے سر نہیں اٹھایا اس لیے کہ بسرا مجہولہ ہے اور ان کی روایت ضعیف ہے یا دوسری وجہ کہ بسرا تو ٹھیک ہے چلیے صحابیہ ہے ان کا اقرام اور احترام لیکن درمیان واسطہ کون ہے مروان ہے مروان کے بارے میں <clears throat> یہ حضرت بسرا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مروان بھی اپنے عدالت کے اعتبار سے اس درجے کا نہیں ہے کہ اس کی روایت کو قبول کیا جائے اور مروان کے بارے میں بہت کچھ آپ نے سنا کہ اس کے ظلم اور زیادتی اور یہاں تک کہ حضرت معاویہ کے زمانے میں جو تاریخی روایت ہیں حضرت علی کے بارے میں سب کو شتم پر سر عام ممبر پر اس کا اظہار کیا کرتا تھا تو اس سے تو اس کی عدالت ویسے بھی ثابت ہے اور اس کے مظالم کو اگر ایک طرف دیکھا جائے تو اس سے بھی اس کی عدالت ثابت ہے تو اس لیے یہ مروان اس قابل نہیں کہ اس کی روایت کو اور پھر سونے پر سہاگا یہ یا کریلا نیم چڑھا کہ اس نے ایک پولیس والے کو بھیج کر اور زیادہ تنزل کا راستہ اختیار کیا پہلے مروان ہی اس قابل نہیں تھا اور درمیان میں اس نے یہ شرتی کو بھیجا تو اس سے تو اور روایت ناقابل قبول بن گئی اور یہ دو وجہ ہو سکتی ہے پھر اس کے علاوہ ماقل میں جو روایت ذکر کی تھی ذرا پہلی سطر کو دیکھیں باب کی کہ زہری ان عروا سے یہ روایت زہری کہتے ہیں اس روایت میں انقطاع اور تدلیس ہے زہری نے براہ راست یہ روایت اگرچہ بہت سی روایتیں عروا سے سنی لیکن یہ روایت زہری نے عروا سے براہ راست تو اس کے درمیان میں ایک واسطہ ہے اور وہ واسطہ کیا ہے یہاں پر روایت میں ذکر کیا ہے وہ ہے عبداللہ ابن ابی بکر ابن محمد ان عروہ ابن زبیر ان مروان ابن حکم تو یہ درمیان میں دیکھیے واسطہ آ گیا تو اس کی وجہ سے یہ روایت منقطع ہو گئی تدلیس ہے اگرچہ حضرات ہر تدلیس حرام نہیں ہے بلکہ وہ حضرات محدثین جو اپنی عدالت میں تقوی میں مشہور ہیں اور اقتصار کی غرض سے کہیں کہیں پر تدلیس کر دیا کرتے ہیں تو وہ ان کی شخصیت پر کوئی جرح اور قدا نہیں لیکن پھر بھی یہ روایت منقطع درمیان میں ایک واسطہ چھوٹا ہوا ہے اسی صنعت سے متعلق آگے گفتگو ہے جی ذرا غور سے دیکھیے حضرت امام تحویل رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما یہ آپ نے دیکھیں کہ ترجمہ سمجھ آ جائے گا اس تقریر اور وضاحت کے بعد اور حضرت امام طاہی فرماتے ہیں کہ یہ اثر در حقیقت ظہری سے نہیں زہری عروا نہیں بلکہ ظہری عبداللہ ابن ابی بکر ان عروا تو اب تو ایک درجہ اس روایت کا وہ جو اوپر جو صنعت تھی چلو گسرا ہے مروان ہے شرتی ہے لیکن ایک اور اس میں درجہ گھٹ گیا اگر زہری بڑے اونچے درجے کے محدث وہ عروا سے کوئی روایت نقل کرے تو بڑی شان کی بات ہے لیکن جب درمیان میں واسطہ عبداللہ ابن بکر کا جو کہ زہری سے کم درجے کی یہ راوی ہے تو اس سے تو روایت کا مقام اور گر گئے کتنی وجہ ہو گئی جی ایک تو بسرا کی شخصیت پھر مروان پھر شرتی اور پھر عموم بلوا کی وجہ سے یہ خبر واحد اور پھر یہ روایت میں انقطاع وغیرہ وغیرہ تو فرماتے ہیں کہ یہ روایت فقط حد تب کا درجہ اس لیے کہ عبداللہ ابھی نے ابھی بھی کل دہس عروا انعروا کا حدیث زہری عروا یہ روایت اس کے مقابلے میں کم درجے کی ہے اور یہ عبداللہ ابن ابی بکر بھی حضرات محدثین کے نزدیک حدیث میں متقن نہیں ہے اور عجیب آگے اس سلسلے میں ایک بات ذکر فرمائی وہ فرماتے ہیں کہ حد دسنی ابن عثمان حد دسنا ابن وزیر قال سمیت الشافی امام شافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ابن اوینا سے سنا وہ فرما رہے تھے کہ ہم جب کسی آدمی کو دیکھتے حدیث لکھتے ہوئے ایک جماعت میں سے کسی فرد کے پاس اور ان جماعت میں عبداللہ ابن ابی بکر ہے تو ہم اس کو مذاق اڑایا کرتے تھے نہیں سمجھے یار ایک آدمی ایک محدثین کمزور لوگوں کی ایک جماعت تھی جیسے یہ بیٹھے ایک دو تین چار اب کوئی آ کر ان سے حدیث بیان کرے تو اس کو کیا کہیں گے ارے کوئی اور نہیں ملا تمہیں ان سے حدیث نقل کر رہے ہو تو اب یہ بیچارے گرے پڑے لوگ جن کو کرنا بھی نہیں آتا صحیح طور پر اب یہ حدیث کا ملا کر وہ رہے ہیں اب کوئی دوسرا آدمی ان سے حدیث سیکھے لکھے تو دیکھنے والا اس کو تو اسی طرح حضرت نوینا فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو دیکھ کر ہمیں ہنسی آتی تھی اور ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے ان میں سے یہ حضرت بھی ہیں عبداللہ ابن ابھی بکر کیوں اس لیے کہ لن یقون یا الحدیث اور یہ تو ابن عروا نے ان کی تعریف کی وان تم قد تز افون یا افون تزا افون ما ہوا ما ہوا مثل حضا بے اقل من کلام مثل ابھی اوینا اس طرح کی حدیث پر کلام اوینا نہ کریں بلکہ ان سے بھی کم درجے کا آدمی کرے تو تزیف کے لیے کافی ہے یہ جائے کہ ابن اوینا جیسا یہ علم حدیث کا پہاڑ ہے وہ یہ تضعیف کو بیان کرے تو بطریق اولا قابل قبول جی آگے مزید صنعت پر گفتگو جی وقال آخرون وقال آخرون ان الذي بين الزهري وبين عروة في هذا الحديث ابو بكر بن محمد رحمه الله به قال حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا اوزاعي قال اخبرني ابن شهاب قال حدثني ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال حدثني رواه عن بصرة بنت صفوان ان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يتوضأ رجل من مس ذكر فان قال فقد روى هذا الحديث ايضا هشام بن عروة بس یہ بات اب ختم ہو گئی جی اب آگے کہتے ہیں کہ اگر ان پر اعتراض ہے تو ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں زہری والی روایت کو اور یہ حدیث کو ہشام نے بھی ذکر کیا ہے یہ حشام ابن عروا نے عروا سے اور حشام تو متکلم فی راوی نہیں ہے چلیے درمیان میں ابو بکر کا واسطہ آ گیا وہ کمزور تھے لیکن ایک دوسری روایت ہے کہ جس میں واسطہ حشام کا ہے جی ابن ویشم عمران قال حدثنا عبد الله بن محمد التميمي قال اخبرنا حماد بن سلمتان هشام بن وردان ابي قال سال مروان عن مسي زكري فقلت لا وضوء في فقال مروان في الوضوء ثم ذكر مثل حديث ابي بكر الذي في اول هذا الباب عن حسين بن مهدي وبه قال حدثنا محمد بن خزيمه قال حدثنا جاد قال حدثنا مادن بن هشام بن وردان ابي اسنادي مثل مثل غير انه قال فان قر ذلك اوروت وبه وبه قال قال قال قال قال قال قال حدثنا حدثنا حدثنا حدثنا حسين بن بن بن بن بن نصر يوسف يوسف عدي علي مسلم عن عن عن عن هشام هشام فذكر مثل بإسناد يونس أخبرنا ابن وهب حدثني سعيد عبد الرحمن الجمحي عروة أبي رضي الله الله عنه النبي صلى عليه وسلم إذا وذكر فلا حسیندیم حتى اخبار وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا يحيى بن سالم قال حدثنا ابن ابي زناد عن هشام عن ابي عن مروان عن بسرة رضي الله عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قيل له ان هشام بن عروة ايضا تو آپ نے دیکھا کہ ان چار روایتیں ذکر کی ہیں ان میں کون واسطہ ہے جی تو حسام تو بالکل ٹھیک ٹھاک آدمی ہے اور بڑے اونچے درجے کے یہ محتیس ہے تو اس کے جواب میں کہا کہ یہاں پر بھی مسئلہ گڑبڑ ہے کہ ہشام ابن عروا نے بھی اپنے والد سے یہ حدیث نہیں سنی اگرچہ بہت ساری روایتیں سنی لیکن یہ روایت نہیں سنی اور انہوں نے بھی یہ حدیث لیے ابو بکر سے اور اس میں تدلیس کی ان ابھی کے بجائے ان سے روایت کرنے کے اپنے والد سے انہوں نے روایت نقل کر دیا دلیل اگلی روایت دیکھیں جی وہی کالحت سلیمان کالحت خسیب کالحت حسن ابو بن محمد بن عامر بن حزم ان الوطا انه كان جالسا مع مروان ثم ذكر الحديث على ما ذكر ابن ابي عمران وابن خزيمة فرجع الحديث الى ابي بكر ايضا فان قالوا فقد رواه عن الوطا ايضا غير الزهري وغير الشام فذكروا في ذلك ما حدثنا محمد بن الحجاج وربيع المعزين قال حدثنا اسد قال حدثنا ابن الهيات قال حدثنا ابو الاسود انه سمع الوطا يذكر عن بسرة النبي صلى الله عليه وسلم مثله چلیے جی زہری پر بھی اعتراض تھا حشام پر بھی اعتراض تھا ہم یہاں دکھاتے ہیں کہ ان کے علاوہ دوسروں نے بھی یہ روایت ذکر کی جیسے ابو الاسود نے عروا سے ذکر کیا ہے وغیرہ وغیرہ تو قیل لہم سے جواب دیا کہ اس روایت میں ابن لہیا ہے اور ابن لہیا ایسے راوی ہے کہ ان کو اے بس ذکر کے پر وجوب کے وضو کے قائلین تم ان کی روایت سے استدلال نہیں کرتے اگر تمہارا کوئی قسم مقابل ان کی روایت سے استدلال کرے تو آپ ان کے ذوف کی وجہ سے اس کی اجازت نہیں دیتے تو آپ خود ان کی روایت سے استدلال کیسے کر سکتے جی آگے امام تحوی رحمت اللہ علیہ پر کچھ لوگوں نے اشکال کیا اعتراض کیا کہ انہوں نے یہ ابن لہیا ایک محدث آدمی ہے اور ان کے بارے میں یہ کہا کہ یہ روایت اور اسی طریقے سے ابو بکر وغیرہ کے بارے میں تمام تحاوی اس سلسلے میں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے میرا ارادہ کوئی تان جرا قدا نہ ابن لہیا پر ہے نہ ان کے علاوہ پر لیکن میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں بتلاؤں مد مقابل کے ظلم کو کہ جب ان کی روایتیں کوئی ذکر کرتا ہے تو وہ اس کو قبول نہیں کرتے اور خود اپنے مسئلے میں ان کی روایتوں کو پیش کرتے ہیں تو قسم کا ظلم بیان کرنا چاہتا ہوں پر ثابت ہوا زہری کی حدیث کی کمزوری اس سے کہ جو ان کے اور عروا کے درمیان داخل ہے اور اسی طریقے سے زہری کی حدیث کی کمزوری بھی اور حشام کی اور اس کی وجہ سے کہ جو عروا اور بسرا کے درمیان میں ہے اور وہ کون ہے جی مروان اس لیے کہ عروا نے اس کو قبول نہیں کیا اور اپنا سر نہیں اٹھایا تو اس حدیث ثابت ہو گئی ان سے کم درجے کے آدمی سے تو ان سے بطریق اولا اور یہ روایت تو حضرت عروا کے واسطے سے تھی اب آگے اس کے علاوہ دوسری صنعت یہ جو کچھ سندیں ذکر کی گئیں ان کے علاوہ اور بھی سندوں سے یہ روایت ثابت ہے اور درمیان میں کوئی واسطہ چھوٹا ہوا نہیں ہے ہر ایک ایک روایت کا امام صحابی آج بہت ہی جوش خروش میں ہے نسوار کھائے ہوئے ہیں اور بہت ہی گرم ہے تو اس لیے جرا اور خدا کو دنوٹ کسا ہوا ہے انہوں نے آج جی ہاں جی گڑا ظلم اس میں کیا خرابی ہے جی اس کو بیان نہیں کیا واضح ہے نظر آ رہا ہے کچھ نہیں سمجھ آیا ابھی تک انہو سمیا رجولن کہا ہے ایک مجہور راوی ہے نہ ان کا نام نہ ان کے باپ کا نام کچھ پتہ نہیں کون آدمی ہے جی وإن في ذلك بما حدثنا حدثنا حدثنا علي بن بن بن معبد قال قال يعقوب إبراهيم سعد أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن بن بن بن بن بن مسلم عبيد الله الله عبد شهاب زبير عن زيد خالد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جی ایک روایت اور ہے اسی کے سلسلے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا إذا ولا إذا انفرد ونفس هذا الحديث منكر وأخلق به أن يكون غلطا لأن عروة حين سأله مروان عن مس الفرج فأجابه یہ کہنا چاہتے ہیں جی کہ یہ دیکھیے جس سند سے روایت پیش کی ہے اس میں محمد ابن اسحاق ہے وہ فرماتے ہیں کہ تم محمد ابن اسحاق کو حجت قرار نہیں دیتے کسی ایسے مسئلے میں کہ جب کہ اس میں مخالفت ہو ایسے لوگوں کی جو اس حدیث میں اختلاف کرے ادا فی ہے مسلم مسل و من خالف حاضر الحدیث کی اس حدیث میں جن لوگوں نے مخالفت کی اس جیسے لوگوں کی اگر مخالفت آ جائے تو محمد ابن اسحاق یعنی راوی ضعیف ہے اور جو عدالت میں اور ضبط میں ان سے بڑے ہوئے ہیں وہ لوگ اگر مخالفت کریں محمد ابن اسحاق کی تو یہ روایت قابل احتجاج نہیں ہے اور اس کے علاوہ یعنی یہ روایت من کر کہہ رہے گی کہ جو شقا ہے ان کے مخالف اور اس کے علاوہ کہ یہ اس درجے کے راوی ہیں کہ اگر یہ منفرد ہوں روایت میں تو جب بھی ان کی روایت ارے منفرد ہو یہ جائے کہ مخالفت ہو دوسرے خفات کی طرف سے تیسری بات یہ حدیث فی نفس ہی منکر ہے اور اس قابل کہ یہ غلط ہو کیوں اس لیے کہ سند آپ دیکھیں ایک دفعہ پھر سے کہ اس میں عروا کا ذکر ہے کہ عروا ابن زبید نے زید ابن خالد سے سنا کہ زید ابن خالد نے کیا کہا بھائی مس سے والی حدیث کو بیان کیا معلوم ہوا کہ عروا نے زید سے یہ حدیث ارے یہ حدیث سنی لیکن عروا سے جب سوال کیا مروان نے مس فرض کے بارے میں تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ وضو فی اگر انہوں نے زید ابن خالص سے یہ روایت وجوب وضو کی سنی ہوتی تو عروا کو یہ مروان کو نفی میں جواب نہ دیتے فلما قال رحم مروان ان دوسرا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما قال تو قال رہو عروا معاف تو بھی صاف صاف کہتے ہیں کہ میں نے تو یہ روایت نہیں سنی اور یہ واقعہ پیش آیا ہے کس کے ساتھ یعنی یہ احتمال کہ چلیے جس وقت عروا سے گفتگو ہوئی اس وقت انہوں نے نہیں سنا خالص سے لیکن بعد میں خالص سے انہوں نے سن لیا ہو کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہے اس لیے کہ خالد کی وفات پہلے ہوئی ہے اور مروان کی وفات بعد ہوئی ہے اب خالد سے سننے کا یہی طریقہ ہے کہ دوبارہ زندہ ہو کر قبر سے نکلے ہو اور پھر انہوں نے ان سے یہ روایت سنی ہو ورنہ تو تو انتقال ہو چکا بہاد آباد موت زید خالد بیکم یعنی کتنے عرصہ پہلے ماشاء اللہ فقیف یجود ان کے روا علا بسرا حدثه حد زید یا خالد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے اس پر تاریخی اعتبار سے بعض لوگوں نے اعتراض کیا امام تحاوی پر امام تحاوی نے تاریخی اعتبار سے یہ بات بیان کی کہ زید کی وفات خالد کی وفات پہلے ہے اور مروان کی بعد میں ہے مروان کی وفات سن اٹھتر میں یہ سن پینسٹھ میں وہ سن سن اٹھتر میں اور خالد کی وفات امام تحاوی کے نزدیک سن چھیاسٹھ یا پینسٹھ میں پہلے وفات ہو گئی ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے بلکہ ان کی وفات مروان سے بعد ہوئی ہے ان کی وفات مروان کے اگر اکہتر میں ہے تو ان کی وفات اس کے بعد میں ہے تو اس کے بارے میں یوں کہا گیا کہ در حقیقت خالد کے وفات کے بارے میں تاریخیں مختلف ہیں لیکن امام صحاوی رحمت اللہ علیہ خود محقق آدمی ہے اور ان کی تحقیق کے مطابق خالد کی وفات مروان سے تو جب اس کی تاریخ میں اختلاف ہے تو یقیناً امام تحاوی کا کی تحقیق دوسروں کے مقابلے میں زیادہ قابل ترجیح ہوگی تو اس لیے امام بخاری پر یہ اشکار اور اعتراض نہیں کیا جا سکتا آگے جیسے آه، وقد احتج في ذلك بما حدثنا ربيع الجيزي قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشعلي عن عمر بن شريح عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا الفروي إسحاق بن محمد قال حدثنا إبراهيم فذكر مثله بإسناده قيل لهم أنتم لا تصوغون خصمكم أن يحتج عليكم بمثل عمر بن شريح فكيف تحتجون به أنتم عليه ثم ذلك أيضا في نفسه منكر لأن عروة لما أخبره مروان عن بسرة رضي الله تعالى عنها وأنهم بما أخبره به من ذلك لم يكن عرفه قبل ذلك لأن عائشة رضي الله عن اس میں بھی عروا کا حضرت عائشہ سے سما ثابت ہے حالانکہ جب مروان نے تذکرہ کیا تو انہوں نے بالکل نفی کر دی تو معلوم ہوا کہ نہ انہوں نے حضرت عائشہ سے سنا اور نہ انہوں نے اس کے علاوہ کسی اور سے سنا تو اس لیے یہ روایت فی نفسی ہی منکر غلط جی فنحتج في ذلك بما حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا دحيم ابن اليتيم قال حدثنا عمرو بن ابي سلمه عن صدقه عن صدقه بن عبد الله عن هاشم بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قيل لهم صدقة ابن عبد الله هذا عندكم ضعيف فكيف تحتجون به وهاشم بن زيد فليس من أهل العلم الذين يثبت بروايتهم مثل, مثل هذا ونحتج في ذلك بما حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا العلاء بن سليمان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مس فرجه فليتوزع قيل لهم كيف تحتجون بالعلاء هذا وهو عندكم ضعيف ونحتج في ذلك أيضا بما حدثنا يونس وقال حدثنا معلوم بن عيسى القزاز عن يزيد بن عبد الملك عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أفضى بيده إلى ذكره ليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوزع قيل لهم يزيد هذا وعندكم منكر الحديث لا يستوي حديثه شيء فكيف تحتاجون به وإن احتجوا في ذلك بما حدثنا يزيد قال حدثنا الدحيم قال حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ قال حدثنا ابن أبي زيد عن عقبة عن عقبة بن عبد الرحمن عن محمد عن محمد بن عبد الرحمن بن صوبان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث يونس عن معن قيل لهم هذا هذا الحديث كل من رواه عن ابن ابي ذئب من الحفاظ يقطعه ويوقفه على محمد بن عبد الرحمن فمن ذلك ما حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا ابن ابي ذئب عن عقبه عن محمد بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فهؤلاء الحفاظ يوقفون هذا الحديث على محمد بن عبد الرحمن ويخالفون فيه ابن نافع وهو عندكم حجة عليه وليس هو بحجة عليهم فكيف تحتجون بحديث منقطع في هذا وأنهم لا ولا تثبتون المنقطع اسكو ذرا سمجھ لیجئے معقل روایت جس کو دلیل میں پیش کیا ابن ابی زیب اسے درجے کے ایک محدث ہیں اور ان کے شاگرد ہیں یہ عبداللہ ابن نافع عبداللہ ابن نافع ساحل انہوں نے ابو زیب اپنے شیخ سے روایت نقل کی اور اس روایت میں کیا ہے جی ماقب میں جو مضمون تھا ویسے ہی یہ بھی روایت ہے <clears throat> جیسے کہ اوپر حدیث یونس انمان کا جو مضمون تھا وہی مضمون اس میں بھی ہے اس میں نقطے کی بات یہ ہے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن نافع نے ابو زیب سے نقل کیا یہ روایت مرفوت بیان کی اس روایت کو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہاں تک پہنچایا نا امام تحاوی کے اعتراض یہ ہے کہ ابو زیب جو محدث ابن و ابی زیب ان کے جو دوسرے شاگرد حفاظ ہیں انہوں نے اس روایت کو منقطع بیان کیا ہے اور انہوں نے اس روایت کو محمد ابن عبد الرحمن ابن صوبان پر موقف کرا دیا درمیان میں واسطہ نہیں ہے تو اس لیے یہ روایت حفاظ کی ان کے خلاف ہے تو اس میں خاص طور پر یہ ابو عامر ہیں اور یہ جو روایت پڑھی اس میں آپ نے دیکھا کہ ابو عامر بہت اونچے درجے کے حفاظ روات میں سے ہے ابن ابی زیب سے روایت نقل کی اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ان محمد ابن عبد الرحمان ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور درمیان میں اوپر کیا تھا حضرت جابر ابن عبداللہ ارے اوپر والی روایت میں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہاں پر یہ روایت منقطع ہو گئی اس لیے کہ حضرت جابر کا واسطہ درمیان سے یہ نکل گیا اور جب حفاظ مخالف حفاظ کی کوئی غیر حافظ حفاظ کی مخالفت کرے تو وہ روایت من کرو تو فرمایا کہ دیکھیے یہ حفاظ اس روایت کو موقوف قرار دیتے محمد ابن عبد الرحمان پر اور اس میں وہ مخالفت کرتے ہیں ابن نافے کی اور حالانکہ وہ ان دکوں اور یہ ہوا کہ ضمیر جی ابو عامر کی طرف کہ یہ ابو عامر صبح نزدیک ان کے نافے کے خلاف حجت ہیں لیکن نافے ابو عامر اور حفاظ کے خلاف حجت نہیں تو کیسے آپ حدیث منقطع کے ساتھ احتجاج کرتے ہیں جبکہ یہ منقطع روایت کو آپ ثابت نہیں کرتے جی ونحتج في ذلك بما حدثنا صالح بن عبد الرحمن ويونس وربيع الجيزي قالوا حدثنا عبد الله بن يوسف عن الحيثم بن حميد قال أخبرني العلاء بن الحارث عن مفعول عن حنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوزع وبي قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو موسى عن الهيثم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوزع وبه قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو مسلم عن الحيثمي فذكر بإسناده مثله قيل لهم هذا حديث منقطع, منقطع أيضا لأن مقبولا لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان شيئا وبه قال حدثنا بذلك ابن أبي داود قال سمعت أبا مسلم يقول ذلك وأنتم تحتجون في هذا بقول أبي مسلم وإن احتجوا في ذلك بما حدثنا يونس قال حدثنا معن بن عيسى عن عبد الله بن المؤمل المقزومية عن عمرو بن شعيب عن نبيه عن جده أن بصرة رضي الله تعالى عنها وأنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت المرأة تزرب بيدها فتصيب فجأة فقال تتوزع يا بصرة یہ صنعت کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں یامر ابن شعیب انابی انجدی کے بارے میں تمام دوسری کتابوں اس صنعت پر گفتگو ہے اور حضرات شفافے کے خلاف خاص طور پر یہ روایت جو ہے یہ مسئلہ قابل احتجاج ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے امر ابن شعیب اپنے وارث سے براہ راست انہوں نے روایتیں نہیں سنی بلکہ ہوا یہ کہ ان کے پاس لکھی ہوئی حدیث کا مجموعہ تھا اور باپ کی طرف سے کوئی اجازت نہیں تھی اور اسی کاپی سے دیکھ دیکھ کر یہ روایت نقل کرتے ہیں اور اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ اگر ایسا راوی بغیر اجازت کے کسی کے مکتوبات سے روایت نقل کرے تو وہ قابل احتجاج ऐसे یہاں پر بھی آگے ایک روایت اور بھی جی وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا الخطاب بن عثمان الفوزي قال حدثنا بقيه عن الزبيدي عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما رجل مس فرجه فليتوزع وايما امراه مست فرجها فلتتوزع قيل لهم انتم تزعمون ان ان عمرو بن شعيب لم يسمع من من من أبيه شيئا وإنما حديثه عنه عن صحيفة فهذا على قولكم منقطع والمنقطع لا يجب به عندكم حجة فقد ثبت هذه الآثار كلها التي يحتج بها يذهب إلى الوضوء مس وقد آثار یہ ہے جی روایات جو <coughs> پیش کی گئیں ان قائلین کی طرف سے اور ہر ہر روایت پر جرا اور قضا کر کے ناقابل اصطلاح قرار دیا اب عدم وضو اور عدم وجوب وضو سے متعلق بہت ساری روایات کو یہاں سے ذکر فرما رہے ہیں جی وقد رويت آثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف ذلك فمنها ما حدثنا يونس وقال حدثنا سفيان عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أفي مسجد ذكر وضوء قال لا وبي قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا مسدد قال حدثنا محمد بن جابر رضي الله تعالى عنه أنه فذكر بإسناد نحو وبي قال حدثنا محمد بن محمد بن العباس اللؤلؤي قال حدثنا أسد قال حدثنا أيوب بن عتبة قال حا وقال حدثنا أبو بشر الرقي قال حدثنا حجاج قال حدثنا أيوب بن عتبة عن قيس بن ذلك عن أبي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وبي قال حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر بدر الصحيمي عن قيس بن طلق عن أبي رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وبه قال حدثنا أبو أمية قال حدثنا الأسود بن عامر وخلف بن الوليد وأحمد بن يونس وسعيد بن سليمان عن أيوب عن قيس أنه حدثوا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وبه قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا ملازم عن عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله رجل فقال يا نبي الله ما ترى في في في في في الرجل ذكره بعدما فقال النبي صلى الله عليه وسلم منك منك فهذا حديث ملازم صحيح مستقيم غير ولا متنه فهو عندنا مما مما رويناه رويناه من يعني یعنی یہ <clears throat> وضوب وضو والی روایت صنعت کے اعتبار سے بھی بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ ان کی سند میں بھی اضطراب ہے متن میں بھی اضطراب ہے اور یہ روایت نفسی ہی بھی منکر ہے اور خبر واحد عموم غلبہ بھی ہے اور جتنے راوی ہیں وہ سب اس میں ضعیف و کمزور راوی ہے اور یہ روایت عدم وضو واری اس روایت میں ملازم ان عبداللہ کہتے ہیں کہ یہ ملازم بہت پکے قسم کے راوی ہے اور یہ ان کی روایت میں نہ صنعت کے اعتبار سے اضطراب ہے نہ متن کے اعتبار سے اور نہ راوی کے ذوق کے اعتبار سے جرا اور قدا تو اس لیے یہ روایت زیادہ اولا ہے اس روایت سے جو باپ کے شروع میں ذکر کی گئی جی ولقد حدثني ابن ابي عمران قال قال سمعت قال سمعت عباس بن عبد العظيم العنبري يقول سمعت علي بن علي بن المديني يقول حديث ملازم هذا احسن من حديث بسرة فإن كان هذا الباب يؤخذ من طريق الإسناد واستقامته فحديث ملازم هذا أحسن إسنادا وإن كان يؤخذ من طريق النذر فإنا رأيناهم لا يختلفون أن مس ذكره بظهر كفه أو بذراعيه لم يجب في ذلك وضوء فالنذر أن يكون مسه إياه ببطن كفه كذلك یعنی نظر آپ نے دیکھی جی بہت اہم نظر ہے مختصر سا بیان کر دیا تحاوی نے کہ یہ ہاتھ جو ہے یہ آزائے مستورہ میں سے نہیں یہ عورت نے ناپ سے لے کر ٹخنوں تک کا حصہ یہ عورت اس میں رات سب کے نزدیک گھٹنے کے بارے میں تو اختلاف ہے اور ران کے بارے میں بھی بات پہ اختلاف ہے لیکن سارے حضرات فقہ متفق ہیں کہ یہ ران یہ اور میں داخل ہے تو جب یہ یہ زکر شریف اگر ران سے مل جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا اور ہاتھ سے لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اگر ہاتھ سے مضدور ٹوٹتا ہے تو رام کے مت سے بطریقے کیوں اس لیے کہ رام آزائے مستورہ میں سے ہے اس کا حجاب اور پردہ لازم ہے اور ہاتھ کا یہ ہاتھ جو ہے وہ آزائے مستورہ میں سے نہیں ہے تو اس لیے جب وہاں مس بالفق سے وضو نہیں ٹوٹتا تو مس بلیت سے بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے جی وقد رويناه لو مس ذكره بذلك في أو بذراعيه لم يجب في ذلك وضوء فالنذر أن يكون مسه إياه ببطن في كذلك وقد رويناه لو ماسه بفخذه لم يجب عليه في ذلك وضوء والفخذ عورة فإذا كان مماسته إياه بالعورة لا توجب عليه وضوءا فمماسته إياه بغير العورة أحرى ألا توجب عليه وضوءا فقال الذين ذهبوا إلى إيجاب الوضوء منهم فقد أوجب الوضوء في مماسته بالكف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا في ذلك ما حدثنا أبو بكرة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أنبأني أنبأني الحكم قال سمعت مصعب بن سعد سعد بن أبي وقاص يقول كنت أمسك المصحف على أبي فمسست فرجي فأمرني أن أتوضأ وبي قال حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال كان ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم يقولان في الرجل يمس ذكره قال قال يتوزع فقلت عن هذا فقال عطاء ابن أبي رباح یہ کچھ اشکال اور اعتراض <coughs> ان روایتوں کے ذریعے سے کرنا مقصود ہے اور یہ چند روایتیں یہاں پر ذکر فرمائی ہیں جی اور ان روایتوں میں سے آپ نے دیکھ لیا نمبر ایک کیا ہے جی کہ یہ پہلی روایت ہے اور اس میں مصعب ابن سات ابن ابی وقاص وہ فرماتے ہیں کہ میں قرآن اٹھائے ہوئے تھا اپنے والد کا قرآن سن رہا تھا تو اتنے میں میرا ہاتھ لگ گیا فرض پر تو مجھے حکم دیا کہ میں وضو کروں تو نمبر دو دوسری روایت ہے کہ حضرت ابن عمر ابن عباس دونوں کہا کرتے تھے پھر رجل یمس ذکر ہو قارا یتوزہ تیسری روایت حضرت سالم حضرت عبداللہ ابن عمری سے ہے کہ انہوں نے نقل کیا کہ انہوں نے دیکھا اپنے والد کو کہ ایک نماز پڑھی حالانکہ اس وقت وہ نماز نہیں پڑھتے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کون سی نماز ہے تو انہوں نے کہا یہ کہ جب میں میں نے اپنے فرض پر ہاتھ لگایا اور میں وضو کرنا بھول گیا تھا تو میں نے نماز پڑھ لی دوبارہ وضو کر کے نماز قضا کر رہا ہوں اور تیسری روایت بھی کہ یہ حضرت مجاہد سے کہ ہم نے نماز پڑھی ابن عمر کے ساتھ یا صلاح بنا ابن عمر ہے اور اس کے بعد پھر وہ آگے چلے پھر اپنے اونٹ کو بیٹھایا میں نے کہا یا ابو عبد الرحمان ہم نے تو نماز پڑھ لی اب کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ لاکنی مسس تو زکری کال و وعاد صلاح یہ اتنی ساری روایتیں ہیں جی اس میں ہے ایک روایت تو ہے حضرت مصعب ابن سعد کی اور دو تین روایتیں حضرت عبداللہ ابن عمر کی ایک روایت حضرت ابن عباس کی اس کا آگے جواب دیا کہ مصحف سعد کی جو روایت ہے یہ روایت تو یہ اس کے خلاف بھی ہے مصعب ابن سعد سے اس کے خلاف بھی ثابت ہے مثلا دیکھیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم قیل لهم اما ما رویتموه عن مصعب ابن سعد سعد ابن ابی وقاس فانه قد روی عن مصعب ابن سعد عن نبی خلاف ما رواه عن الحکم بالسند المتفن منا الى امام تحابی رحمه الله تعالی متعنا بعلومی و برکاتی آمین قال حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن اسماعيل بن محمد عن مصعب بن سعد قال كنت اخذ على ابي المصحف فاحتككت فاصبت فرجي فقال اصبت فرجك فقلت نعم احتككت فقال اغمس يدك في التراب ولم يأمرني أن أتوضا وروي عن مصعب أيضا أن أباه أمره بغسل يده یہاں ایک نماز والا وضو نہیں بلکہ ہاتھ کے دھونے کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے جی وبه قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا زائدة عن إسماعيل بن إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد عن مثله غير أنه قال قم فاغسل يدك فقد يجوز أن يكون الوضوء الذي رواه الحكم في حديث عن مصعب هو غسل اليد على ما بيناه عن بينه عنه الزبير بن عدي حتى لا تتزاد الروايتان وقد روي عن سعد من قوله أنه لا وضوء في ذلك وبي قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا زائد عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال سئل سعد عن مس الذكر فقال إن كان نجسا فاقطعه لا باس به لو سستي هو جي اس کو کاٹ کر پھینک دو اور اس کی کھال دالوں میں جمع کرا دو جی وبه قال حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال اخبر قال اخبر إيه. قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن قاسم بن ابي حازم قال قال رجل من سعد انه مس ذكره وهو في الصلاه فقال يخطاه انما هو بضعه منك فهذا سعد لما لما كشفت الروايات عنه ثبت عنه انه لا وجوه في في مس الذكر واما ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في في جاب الوضوء فيه فانه قد روي عن خلاف ذلك وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا يعقوب بن اسحاق اسحاق قال حدثنا اكرمه اكرمه بن عمار قال حدثنا عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عنه قال ما ابالي اياه مسست او انا فيه او انت وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا ابن ابي زيد عن شعبه مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عنهم مثله وبي قال حدثنا صالح بن صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هجيم قال اخبرنا الاعمش عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنهم انه كان لا يرى في مسجد الذكر وضوءا فهذا ابن عباس قد روي عنه غير ما رواه قتادة عن عطاء عنه فلم نعلم احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم افتى بالوضوء من منه غير ابن عمر وقد خالفه في ذلك اكثر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن ابن عمر. تو رہ گئی ایک حضرت ابن عمر کی روایت جیسے پیچھے تذکرہ کیا تو ایک طرف ابن عمر ہے اور ایک طرف اکثر حضرات صحابہ ہے تو کس کی روایت کو ترجیح دیں گے وقت خان فی ذالک اکثر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلا اور بھی بہت ساری روایتیں جی وبه قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا عبد الله بن محمد بن المغيرة قال أخبرنا مسعر عن قابوس عن أبي ذبيان عن علي رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال ما أبالي أن فيما سست أو أذني أو ذكري وبه قال حدثنا أبو بكرة قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن عن سليمان عن, عن المنهال بن عمرو عن قيس بن سكن عن قال قال عبد الله بن مسعود ما أبالي ذكري ما سست في الصلاة أو أذني أو أنفي وبه قال حدثنا بكر بن إدريس قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو قيس قال سمعت هزيلا يحدث عن عبد الله نحوه وبه قال حدثنا صالح قال حدثنا سعيد قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أعمش عن من حال بن عمرو عن قيس بن سكن عن عبد الله مثله وبه قال حدثنا صالح قال صالح قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سليمان الشيباني عن أبي قيس فذكر بإسناده مثله وبه قال أخبرنا أبو بكرة قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال قال حدثنا مصر عن عمير بن سعيد قال حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مصر عن عمير بن سعد قال كنت في مجلس في في عمار بن عاصم فذكر مس الذكر فقال إنما بضعة منك منك مثل أنفي أو أنفك وإن لكفك موضعا غيره وبه قال اخبرنا ابو بكر قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا سفيان عن عياد بن لقيط عن عن البراء بن قيس قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت سدوسا يحدث عن البراء بن قيس قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا عبد عبيد الله بن عياد بن لقيط عن ابيه عن البراء بن قيس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سمعت حذيفة رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول ما أباري اياه مسست وأنفي وبه قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن قال حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا خشيب قال حدثنا همام عن قتادة بن مخارق بن أحمر عن حذيفة رضي الله تعالى عنه نحوه وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عمرو عمرو بن ابي رزين قال حدثنا هشام بن حسان عن الحسن عن خمسه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم علي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود وحذيفة, بن اليماني وعمران بن حسين رضي الله تعالى عنه عنهم ورجل آخر أنهم كانوا لا يرون في مس الذكر وزوا وبه قال حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا عماد حا قال حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة بن قضاية عن قضاية عن الحسن عن عمران بن حسين نحوه وبه قال حدثنا صالح قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشام قال أخبرنا حميد الطويل عن الحسن عن عمران بن حسين مثله فإن كان يجب في ذلك هذا هذا تقليد ابن عمر فتقليد من ذكرنا أولى من تقليد ابن عمر وقد روي, وقد روي ذلك أيضا عن سعيد بن المسيب والحسن وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش آه، آه، قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب انه كان لا يرى في مسجد ذكر وزوان وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن مثله وبه قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد الله بن حمران قال حدثنا اشعث عن الحسن انه كان يكره مس, مس الفرج فان فعله لم يرى عليه وزوا وبه قال حدثنا صالح قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم قال اخبرنا يونس عن الحسن انه كان لا يرى في مس الذكر وزوا فبهذا ناخذ وهو قول ابو قول ابي حنيفه وابو يوسف ومحمد بن ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى حضرت طلق ابن علی کی روایت پر اور حضرت طلق ابن علی کے بارے میں ایک اشکال حضرات شفاف یہ کرتے ہیں کہ یہ مدینہ تشریف لائے پہلے سن ہجری میں پہلے سن ہجری میں یہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی وغیرہ وغیرہ اور اسلام قبول کیا اور اس کے بعد کچھ احکام دے کر اپنے وطن واپس چلے گئے اور مسجد نبی کی تعمیر میں شریک ہوئے جبکہ حضرت ابو حریرہ سات ہجری میں مسلمان ہوئے اور ان کی روایت میں یہ مس ذکر سے وضو کا قول ذکر ہے حضرت ابو حریرا راوی ہیں وضو مما مست ذکر اور طلب ابن علی روایت کرتے ہیں ترک وضو کی تو ظاہر ہے کہ تلق کی روایت مقدم ہے ابو حریرا کی روایت موخر ہے تو معلوم یہ ہوا کہ وہ حکم منسوخ ہے اور حضرت ابو حریرا کی روایت اس کے لیے ناطے یہ اشکال اور اعتراض تو کہتے ہیں کہ دیکھیے اس میں تو کئی احتمال ہیں ایک تو یہ کہ کیا ضروری ہے کہ ابو حریرا براہ راست سنا ہو درمیان میں کوئی واسطہ بھی ہو سکتا ہے دوسری بات یہ کہ مسجد نبی کی تعمیر دو مرتبہ ہوئی ہے یعنی یہ تو حضرت شواف فرماتے ہیں کہ تل ابن علی یہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبی کی تعمیر میں شریک ہوئے لیکن یہ تعمیر ایک پہلی سن میں ہوئی اور ایک نویں سال یا آٹھویں سال میں ہوئی اور اس میں حضرت عبورہ بھی براہ راست تعمیر میں شریک رہے جب تک کہ کسی قطعی دلیل سے یہ بات ثابت نہ ہو کہ حضرت تلق ابن علی پہلی مرتبہ شریف ہو کر چلے گئے دوبارہ واپس نہیں آئے اور وہ اپنی شرکت کو ظاہر کر رہے ہیں تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے جو روایت کی ہے یقینا منسوخ ہونے کی کوئی قطعی دلیل نہیں ہے جبکہ احتمال یہ ہے کہ دوبارہ انہوں نے مسجد نبی کی تعمیر میں شریک ہوئے اور اسی سال انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت سنی اور سن کر انہوں نے نقل کیا